سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل کتاب سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہ کیا کرو کیونکہ وہ ہرگز تمہاری رہنمائی نہیں کریں گے جبکہ وہ تو گمراہ ہو چکے ہیں اور اس معاملے میں یا تو تم کو باطل کی تصدیق کرنا پڑے گی یا حق کو جھٹلانا پڑے گا بس بے شک اگر موسا علیہ السلام بھی تمہارے اندر زندہ ہوتے تو ان کے لیے حلال نہ ہوتا مگر میری پیروی کرنا حدیث نمبر تین سو مسند احمد